بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کنزیومر بینکنگ کا لیکچر نمبر تین ہے اور before we moving forward to the topics of this particular lecture let's have a recap of our lecture number two in that particular lecture we started with the concept of profit boosters and as you know this profit booster is part of the overall business model concept which we were discussing in lecture number one profit boosters کیا ہیں ہم نے مختصراً آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا ہمیں اس کی ایکسپلین کیا تھا آج ہم اس کو ریکیپ کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ پروفٹ بوسٹر ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو بزنس ماڈل کے اس میں الٹیمیٹلی یہ شو کرتا ہے کہ جو آرگنائزیشن یا کمپنی اس کا بزنس ماڈل انڈر ڈسکشن ہے کیا وہ اس حوالے سے اپنی انڈسٹری میں پروفیٹیبل ہے یا نہیں کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کیا اس کی پرفارمنس وہ ہے سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں اور اس میں ہم نے ظاہر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بزنس ماڈل کا ایفیشینٹ ہونا اس کا یونیک ہونا اور اس کا فٹ ہونا ظاہر لازم ہے ادروائز جتنے کمپوننٹس ہیں چاہے وہ کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہوں ان کی یہ تین حوالے سے اگر وہ نہیں ہے تو وہ بزنس ماڈل افیکٹو نہیں ہوگا اس کے بعد جو آسپیکٹ آیا تھا وہ پروفٹ بوسٹرس کا تھا پروفٹ بوسٹر سے ہم ظاہر یہ مراد لیتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا اس کے بھی چار ایلیمنٹس ہیں پہلا تھا انکریزنگ ریٹرنس کا دوسرا جو تھا وہ تھا کمپیٹیٹرز لاک آؤٹ کا تھا اور تیسرا جو تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی اسٹریٹجک اکانومیز کا تھا اور چوتھا جو تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کا تھا اسی میں آپشنز اگر آپ کہہ لیں اس کو یا سب ایلیمنٹس کہہ لیں جو کہ پہلے والی میں انکریزنگ ریٹرنس میں تھے وہ جو تھے پہلا جو تھا وہ تھا نیٹ ورک افیکٹ دوسرا جو تھا لرننگ افیکٹ اور تیسرا جو تھا پازیٹیو فیڈ بیک افیکٹ دوسرا جو ایلیمنٹ تھا پروفٹ بوسٹر کا وہ کمپیٹیٹر لاک آؤٹ تھا اس میں پہلا آئٹم ریمشن کا تھا دوسرا چوک پوائنٹ کا تھا اور تیسرا کسٹمرز لاک ان کا تھا یہ ظاہر ہے وہ ایلیمنٹس تھے جو جس کی آپشنس کو اڈاپٹ کرنے سے کمپنی جو ہے اس کو اپنے پروفٹس کے اندر ایک سسٹینیبلٹی ملتی ہے تیسرا پروفٹ بوسٹر کا جو آئٹم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی اکانومیز کے حوالے سے تھا جس کے تین سب ایلیمنٹس تھے یا تین آپشنس تھے وہ تھا اسکیل فوکس اینڈ اسکوپ یہ بھی ظاہر ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ایک کمپنی کمپٹیو ایڈوانٹیج ڈرائیو کر سکتی ہے اور چوتھا جو ایلیمنٹ تھا پروفٹ بوسٹر کا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کمپنی میں اگر پورٹ فولیو بریتھ بریتھ ہے وائٹ پورٹ فولیو ہے مینیوز کا زیادہ ہے اور اس میں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی آپریٹنگ ایجلٹی کی تیسرا آئٹم تھا لوور بریک ایون پوائنٹ کا یہ مختصراً پروفٹ بوسٹرز کے حوالے سے چار آئٹمس تھے جس کے اندر سب آئٹمز اور ان کے آپشنس کے حوالے سے ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا بینک کا بزنس اور آپریٹنگ ماڈل یہ بزنس اور آپریٹنگ ماڈل ظاہر ہے اوور آل جو جینیرک بزنس ماڈل تھا اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بتایا گیا کیونکہ الٹیمیٹلی ہم کنزیومر بینکنگ کا جو کورس پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بزنس ماڈل کا کانسیپٹ ہے وہ بینکنگ میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اور اسی حوالے سے جب ہم نے بینک کے بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں ماڈل ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہم نے مختصر آپ کو بتایا کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ ایک ویلیو پروپوزیشن کو ڈیفائن کرتا ہے یہ وہ ہے جس کے حوالے سے بینک جو ہے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویلیو پروپوزیشن کو آپ کو تھوڑا سا بتایا اور ہم نے سات کسٹمر ویلیو پیکج کے ڈائمینشنز آپ کو بریفلی بتائے اس کے بعد جو آپریٹنگ ماڈل کا کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اس میں آپریٹنگ جو ماڈل اور اس کے جو الائنمنٹ ہے بزنس ماڈل کی اور آپریٹنگ ماڈل کی ضروری ہے اسٹریٹجی کے ساتھ پالیسیز کے ساتھ اور کیپیبلٹی کے ساتھ اس میں ظاہر ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپریٹنگ ماڈل ہے اس کے چار پانچ کور فنکشنز ہیں پہلا جو تھا رسک اینڈ کنٹرول کے حوالے سے تھا دوسرا پرفارمنس اور فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے تیسرا ڈلیوری کے حوالے سے تھا چوتھا جو تھا وہ چوتھا جو تھا وہ فزیکل اینڈ لیگل اسٹرکچر اور پانچواں جو تھا وہ پیپل اینڈ ریوارڈ کے حوالے سے تھا ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو اس کی ایفیشنسی کا دار و مدار ہے آپریٹنگ ماڈل کا یہ ہے کہ کس حد تک الائن ہے پالیسیز کے ساتھ اسٹریٹجیز کے ساتھ رہ گیا سوال بزنس ماڈل کا تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بزنس ماڈل کس حد تک الائنڈ ہے کس حد تک الائنڈ ہے کسٹمر نیڈس کے ساتھ کمپیٹیو تھریٹس کے ساتھ اور ریگولیٹری انٹینٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو آپریٹنگ ماڈل ہے اس کا تعلق آپ کا انٹرنل ہے اور وہ جو بزنس ماڈل ہے اس کا تعلق ایکسٹرنل ہے تو یہ مختصراً ریکیپ ہے کہ ہم نے جب یہ بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تو اس میں کیا چیز اہم ہے اس کے بعد ہم ظاہر ہے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ موو کریں گے لیکن یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اس پرٹیکولر بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کی مزید پوائنٹس ایکسٹینڈڈ کانٹیکسٹ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس اور ریسیشن کے بعد یہ چیزیں اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کہ بینکس کا جو آپریٹنگ اور بزنس ماڈلس تھے اس کے اندر کسی حد تک وہ فلاٹ تھے ان کے اندر بہت ویکنیسز تھیں اور ان کے اندر بہت لوپ ہولس تھے اور ظاہر ہے آج کل all over the world globally banks are under very close scrutiny in the context of their business model and their operating model تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو ذرا اور البریٹ کریں اس کو ری ایمفیسائز کریں اور کچھ پوائنٹس کو ہم ایکسٹرا ٹینشن دیں اس میں there is a possibility of some repetition but I think وہ ریپٹیشن میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ آپ اس سے اریٹیٹ فیل کریں پہلا پوائنٹ جو ہے one can say it's an awkward truth جو financial turmoil mid two thousand seven میں شروع ہوا تھا اور اب مڈ ٹو نائن تک اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس فائنینشیل ٹرمائل اور کرائسز نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو بینک کا آپریٹنگ ماڈل تھا اس میں لاس تھے وہ اس حد تک کمپلیٹ نہیں تھا یا اس حد تک اس کے جو آسپیکٹس تھے وہ اس کرائسس کو اس ٹرمائل کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ناکافی تھے لہٰذا جب یہ چیز سامنے آئی تو ظاہر ہے کہ اس کا لنک جو آپریٹنگ ماڈل کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ویلیو پرپوزیشن کو ڈلیور کرتا ہے تو یہ بھی ساتھ میں دیکھا گیا کہ اس لنکیجز کی وجہ سے ویلیو پرپوزیشن بھی افیکٹ ہوئی تو ظاہر ہے جب بزنس ماڈل کے جو فنکشنز تھے ان کو اس ونڈر اسکروٹنی نہیں آئے جو ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے تو یہ پورا جو کانسیپٹ تھا bank business model operating model کا اس کو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو ریویو کیا جائے اس کو ریوائز کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ چیز سامنے آئی تو ایک کانسیپٹ آف چینج بھی آیا کہ چینج بھی لانا ہے severity of the financial crisis اور اس کی جو انٹینسٹی تھی اس کے تقاضے یہ تھے کہ یہ چینج جو ہے وہ کاسمیٹکس نہیں ہوں گے یہ جو چینج ہوں گے یہ ٹرانزیشنل نہیں ہوں گے ٹیمپریری نہیں ہوں گے there will be fundamental change in the overall banking business and operating model ظاہر ہے یہ جو چینج ہیں فنڈامنٹل ہیں اور ان کی وجہ سے میجر تبدیلیاں آئیں گی بینک کے ورکنگ uh, اسٹرکچرس میں اس میں لوگوں کے کمپنسیشن uh, کے حوالے سے ایچ آر پالیسیز کے حوالے سے آپریشنس کے حوالے سے مارکیٹنگ کے حوالے سے اچھا اب ظاہر ہے جب ہم نے اتنی فنڈامنٹل چینج کی اور ٹرانسفارمیشنل چینج کی بات کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چینج بہت کمپلیکس ہوتے ہیں یہ سمپل نہیں ہوتے اس لیے کہ جو اسٹاٹس کو ہوتا ہے اس میں لیگسیز جو سسٹمز کی ہوتی ہیں پروسیسز کی ہوتی ہیں اور پریکٹسز کی ہوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک انرشیا ہوتا ہے ہماری پرسنل لائف میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو لیگیسیز ہیں ہم اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتے تو اس حوالے سے یہ جو ٹرانسفارمیشنل یا فنڈامنٹل چینج کی بات ہوئی تو یہ بینکوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کو فنڈامنٹلی ریوائز کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس چینج کو بھی مینیج کرنا ہے جو کہ بہت کمپلیکس نیچر کا ہے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے تھوڑی سی ریپوٹیشن ہے کہ جو بینک کا بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کا جو اسٹرکچرز ہیں اس میں کہا گیا کہ آپریٹنگ ماڈل ایفیشینٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ الائنڈ ہے بینک کی پالیسیز کیپبلٹیز اور اس کی اسٹریٹجیز کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں انٹرنل ہیں اس کا تعلق bank within the bank boundaries ہے within the bank system ہے جو ایکسٹرنل چیز ہے جس میں یہ کہا گیا جو بزنس ماڈل ہے کہ وہ کس حد تک ویلو پرپوزیشن جو ہے اور جو بزنس ماڈل ہے وہ الائنڈ ہے to attend to customer needs to address the competitive threats and the regulatory intents یہ کانسیپٹ جو تھا سروائیویبلٹی کے حوالے سے تھا مقصد کیا ہے کہ آپریٹنگ ماڈل کتنا بھی افیشینٹ کیوں نہ ہو اگر بزنس ماڈل سروائیو نہیں کر سکتا آؤٹ سائڈ مارکیٹ میں ایکسٹرنل مارکیٹ میں تو وہ افیشئنسی ایز سچ بیکار ہو جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کی انٹر ڈیپینڈنسی ان کا انٹر لنکیج اور یہ کانسیپٹ کہ جی ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے اور سروائیوبلٹی بھی ہونی چاہیے اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ سروائیوبلٹی کا کانسیپٹ فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے ٹرمائل کے حوالے سے اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے وہ یہ کہ بینکوں نے مالیاتی جو ادارے ہیں جو فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں انہوں نے نہ صرف سروائیو کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو لانگ ٹرم اس کے لیے تیار بھی کر رہا ہے تو یہ آسپیکٹ ظاہر ہے بزنس ماڈل کا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو گیا جو نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں وہ آپس میں ان کا گہرا رابطہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ بار بار چیز امفیسائز کی جا رہی ہے کہ وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں اور جیسے ہم نے سسٹم کی بات کی تھی کہ جو کمپوننٹس ہیں جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو سسٹم بیہیویئر کا ایک سامنے آتا ہے تو اس لیے اس انٹر لنکیجز کی وجہ سے بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کے اس کو جو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور یہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ جو کسٹمرز ہیں جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اس چینج کے حوالے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چینج پروسیس میں جو پرائیورٹیز ہیں وہ اوور لک ہو جائیں اور بینک کا جو آپریٹنگ ماڈل ہے وہ فیل ہو جائے تو اس لنکیج کو اس کنیکٹیوٹی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو چیز نیکسٹ ہے وہ بہت اہم ہے اور اب بینکوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جہاں وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور جو فائنینشیل ٹرموائل کے حوالے سے ٹاکسک ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ بینک جو کہ ہائیلی لیوریج تھے ایسٹس ان کے ظاہر ہے نان پرفارمنگ ہو گئے ٹاکسک ہو گئے اور اس کا جو سارا نتیجہ سامنے آیا تو اب بینکوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے ایک تو یہ کہ ٹاکسک ایسٹس کے گرد رنگ فائنانسنگ کرنی ہے یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو جو نان ٹاکسک جو ہیلدی ایسٹس ہیں ان سے الگ کرنا ہے تاکہ وہ ان کو افیکٹ نہ کریں تو جب یہ ایک بینک نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ نان کور اور کور تو اس میں اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ نے فیوچر کو لانگ ٹرم کو مد نظر رکھنا ہے اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ short term knee jerk action لیں کہ یہ جی یہ کور نہیں ہے یہ کور ہے تو اس کو ہم اپنی بیلنس شیٹ سے ریموو کر دیں یہ فیصلہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کیا یہ اس تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ جو پاسٹ تھا یا جو نئے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا اس لیے یہاں ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم پرانے پیراڈائم کے تحت نان کور سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نئے پیراڈائم کے تحت آپ کا کور ایسٹ ہو تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو کہ ظاہر ہے آپ کی موجودہ شارٹ ٹرم سروائول کے لیے ضروری ہے لیکن لانگ ٹرم سروائول کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس فیصلے کو اس کانٹیکسٹ میں لیا جائے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ری ایمفسائز کرنے کا جو ٹرموائل ہے جو فائنینشیل جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس نے کیپٹل کے آسپیکٹ کو جو بینک کیپٹل کیری کرتے ہیں جیسے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو فنڈامنٹل بینکنگ کے ہیں جس کے اندر رسک ٹیکنگ ہے اور اس کے ساتھ کیپٹل کیری کرنا ہے اور لیکوڈی مینجمنٹ ہے تو اب جو کیپٹل کا ایریا ہے یہ اہم ہو چکا ہے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکیئرس بھی ہے اور یہ ایکسپینسو بھی ہے اس کی اویلیبلٹی اور اس کا سفیشینٹ ہونا according to the Basel two requirements regulatory requirements اہم ہو گیا ہے اور اس کے اندر اب بینکس آر انڈر اسکروٹنی جب اگر ہم کیپٹل کو جب اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بینکس اس اسکیسٹی آف کیپٹل کو کس طرح مینج کرتے ہیں اس میں جو کچھ بزنس ڈسیزنس لیے جائیں گے جو کسٹمر سیگمنٹیشن یا پروڈکٹس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ دیکھا جائے گا اور اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں کیپٹل کنزمپشن کس حد تک ہے to what extent that particular business decision is going to consume اور impact the capital structure of the bank تو اس حوالے سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوگا کیپٹل کنزمپشن uh, کے حوالے سے بزنس کے الٹیمیٹ ڈیسیجنس کو افیکٹ کرے گا پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ جب یہ ہم چینج کی بات کریں گے اور ہم جب نئے پیراڈائم کی طرف آئیں گے تو اس میں نیو اسکل سیٹس ریکوائر ہوں گے لوگوں کے جو ابھی تک لوگ جو اسٹاف آپریٹ کر رہا تھا چاہے وہ فرنٹ اینڈ پہ تھا یا بیک اینڈ پہ تھا ان کے جو اسکلس کی نیچر ہے اس کے اندر ظاہر ہے ایک واضح تبدیلی کی ضرورت ہے جب ہم نے ٹرانسفارمیشنل چینج کی بات کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ساری چیزیں ٹرانسفارم ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بینک کا سٹرکچر مینجمنٹ سٹرکچر یا کچھ چیزیں ٹرانسفارم ہو جائیں اور اسٹاف کو اسکل سیٹ کے حوالے سے نہ چھیڑا جائے تو یہ ظاہر ہے ایک آئٹم امپورٹنٹ ہے پھر اگلا جو آئٹم ہے کہ بینک کے جو مارجنز ہیں they will be severely tested margin سے ہم کیا مراد لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو بینک کا آپریٹنگ ماڈل ہے وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ بینک اپنے لیے کیا ویلیو کریٹ کر رہا ہے تو وہ مارجن جو فائنینشیل ٹرمائل اور کرائسس سے پہلے ابنڈنس میں تھے اور جس کی وجہ سے انفیکٹ بینکس کیئرلیس ہو گئے تھے اور ان کا جو لیول آف آپ کہہ لیں کہ الرٹنس تھا وہ کم ہو گیا تھا اب وہ مارجنس کا لیول وہ نہیں رہے گا اور اس میں ظاہر ہے اہم چیز جو ہے وہ کاسٹ ریڈکشن کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی کہ نو بینکس ہیوز ٹو لک ان ٹو دی ڈراسٹک کاسٹ ریڈکشن اف ناٹ ڈراسٹک ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اٹ شوڈ سپورٹ دی نیو ریجیم ان وچ دی اسکیسٹی آف کیپیٹل از پرومیننٹ ہم آگے جو ڈسکس کریں گے تو دوسرے ایریاز ہیں لکوڈیٹی کے اور رسک مینجمنٹ کے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ scaling of the business and operating model ہے یہ ظاہر ہے ضروری ہے کہ بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کو بینکس کس طرح اسکیل کر رہے ہیں ظاہر اس کو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ جو بینک کا یہ آپریٹنگ اور بزنس ماڈل ہے اس کی اسکیل اکانومیز آف اسکیل کا ایڈوانٹیج بینک لے رہا ہے یا نہیں اس لیے اس اسکیل آسپیکٹ کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہو جائے گی اس کو ہم نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے we have to take a holistic view about of that اس کے ساتھ ساتھ جو حالانکہ فائنینشیل ٹرموائل سے پہلے جو چیز امفرسائز بار بار کی جاتی تھی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اس میں بازل ٹو ریجیم اور a proper well understood well defined risk management structure بینکوں کے لیے لازم تھا لیکن جب یہ انالیسس سامنے آئی تو یہ دیکھا گیا کہ وہ جو رسک مینجمنٹ کے فریم ورک یا اسٹرکچر تھے ان میں بھی بہت خامیاں تھیں دیور فلاڈ اور اس حوالے سے risk management will come into sharper focus risk management میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بینک کی ویلیویشن کا جو ٹیکنیکس تھیں جس کے اندر ہسٹوریکل ڈیٹا یوز ہوتا تھا انہوں نے الٹیمیٹلی ان ٹیکنیکس نے یہ ایک طرح سے بینکس کو جو رزلٹس دیے وہ انالسس کے بعد پتہ چلے کہ وہ ریزلٹس صحیح نہیں تھے ان کے اندر جو ان پٹس گئے تھے اس کے جو پیرامیٹرس تھے اور خاص طور پہ یہ کہ وہ جو ریزلٹس تھے جو ٹیکنیکس کے اندر جو ہسٹوریکل ان پٹ تھا کوشش اب کی جا رہی ہے کہ نئی میتھڈالوجیز آئیں نئی اپروچز آئیں تاکہ dependency on the historical data should not be to that extent تو ویلیویشن ٹیکنیکس اس حوالے سے اہم ہو گئی ہے اور یہ ظاہر ہے جو ایریا ہے وہ رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے یہ دوسرا آئٹم ہے اس میں وہ ہے کہ یہ جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے اس میں میجرمنٹ کو اوور ایمفسائز کیا گیا ہے اور بازل ٹو کے حوالے سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بازل ٹو جو رجیم ہے یہ میجرمنٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اب جو نیا اینٹیسپیٹڈ رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے اس میں جو دوسرے ایریاز ہیں جیسے آپ کو ایک بتایا گیا تھا کہ رسک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے صرف رسک کو میجر ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رسک کو اس کو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو میجر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کو مٹیگیٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے جو چار ایریاز ہیں اس کو ایکولی اہمیت اور امپورٹنس ہے ظاہر ہے ابھی تک کیونکہ میجرمنٹ کے اوپر تھا تو باقی ایریا ان اے وے نگلیکٹ ہو رہے تھے تو اب یہ جو سجیشن آ رہی ہیں بلکہ اس میں بازل ٹو میں امید کی جا رہی ہے کہ دیر ول بی مور سم ماڈیفیکیشنس دیر ول سم چینجز اور خاص طور پہ ویلیویشن کا بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میجرمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی رسک مینجمنٹ میں جو ایک اہم اور تبدیلی آنے کا امکان ہے اور آنا چاہیے وہ ہے the concept of liquidity risk and operational risk ظاہر ہے جو بازل ٹو رجیم میں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا آپ لوگوں نے اپنے پچھلے بینکنگ کورس میں پڑھا ہوگا پہلے زیادہ امفسس ہوتا تھا زیادہ توجہ دی جاتی تھی کریڈٹ رسک پہ مارکیٹ رسک پہ لیکن اس کے بعد آپریشنل لسٹ کے حوالے سے بھی اور اب جو ٹیئر ون کیپٹل کی ورکنگ ہے اور جو اس کے اندر کیپٹل کو ڈٹرمن کرنا ہے اب اس کے اندر ظاہر ہے آپریشنل رسک کی بھی ایک ویٹیج ہے صرف کریڈٹ رسک اور مارکیٹ رسک پہلے کی طرح نہیں ہے یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بازل ٹو کا جو رجیم ہے بازل ون سے اس میں یہ میجر فرق ہے کے آپریشنس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور آپریشن کے حوالے سے جو بینکس کے خاص طور پہ ہیں کہ سے بینکس جو are dealing in financial matters اس سے فائنینشیل سروس انڈسٹری اور اس حوالے سے جو آپریشنس کا ایلیمنٹ ہے جس میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جس کے اندر سسٹمز آ جاتے ہیں جس کے اندر پروسیسز آ جاتے ہیں جس کے اندر ایچ آر اسٹاف کی انوالومنٹ یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپریشن کے کانٹیکس uh, میں آتی ہیں اور اس کو ظاہر ہے اگر جس طرح میجرمنٹ کی بات کی جاتی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ اہم ہو جائے گی اس کے بعد ہے لیکوڈیٹی رسک اور لیکوڈیٹی رسک ادروائز بھی شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ جو بینکنگ بزنس ہے یہ انفیکٹ رسک ٹیکنگ کا نام ہے this is an area this is a business where bank has to take risk there is no such thing as is services risk. Banking but a challenge for competent and professional banker is to the the risk in such a way it provides value to the organisation تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرائسز آیا تھا اس میں ایک میجر ریزن یہ تھا کہ پورا banking system liquidity dry up ہو گئی تھی ظاہر ہے جب اوور لیوریج ہوئے بینکس انہوں نے جب ان کی پوزیشن وہ ہونا شروع ہوئی تو جب وہ انٹر بینک مارکیٹ میں گئے انٹر بینک مارکیٹ الٹیمیٹلی اس کا جو کہتے ہیں نا ایک ڈومینو افیکٹ تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر جو کہ نارملی عام حالات میں انٹر بینک مارکیٹ میں جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ان کا ایک دوسرے پر فیتھ ہوتا ہے لیکن لگڈیٹی کرنچ کی وجہ سے لوگ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائے ان کے اندر کمٹمنٹس کے جو تھے ڈیفالٹس ہوئے لکوڈٹی کرنچ آ گیا تو اس نے اس کرائسس کو مزید آگے بڑھایا اور ریسیشن اور جو سب کچھ آج کل 2009 میں اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک one of the important factors which lead to this is the liquidity risk تو اب نئے سیٹ اپ کے اندر بینکوں کو اس ایریا کو بھی اہمیت دینی ہے لکوڈیٹی کی کہ جو لیکوڈیٹی کے مس میچ ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میچورٹی پیٹرنز ہے بینک کے کیش فلوز کا ایسٹس اور لائبلٹی کے حوالے سے اس کی اب اہمیت زیادہ ہو جائے گی تاکہ الٹیمیٹلی جو بینک ہیں وہ اپنی لیکوڈیٹی کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لیکوڈیٹی مینجمنٹ اور لیکوڈیٹی رسک کو بھی اب کافی کنسیڈریشن اور ویٹیج ملے گی کیپٹل کے حوالے سے اس کے بعد کا جو آئٹم ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ریگولیشن کا اب جہاں ہم نے دیکھا کہ باہر کی دنیا میں جہاں سے کرائسس شروع ہوا تھا یو ایس اے سے اور وہ الٹیمیٹلی یورپ اور یو کے کو لپیٹ میں لیا اور باقی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آئی اس میں یہ تھا کہ ان کا نظام free market economy capitalism less and less regulation لیکن اس کرائسس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ there has to be a suitable level of regulation for the banks کیونکہ بینکنگ اور فائنانس انڈسٹری ایسی ہے جس کو اگر ٹوٹلی ریگولیشن کے بغیر کر دیا جائے تو اس میں ابیوزز کے چانسز ہوتے ہیں اور بہت سارے آئٹمس یا بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں رہتا ہے ریگولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ریگولیٹری انٹروینشن ریگولیٹرس کی بینکوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی اور جو ریگولیٹرز ہوں گے وہ اپنے جو ریگولیشنز ہیں اس کو جب انفورس کرنے کی بات آئے گی ان کو اوور سی کرنے کی بات آئے گی تو ظاہر ہے بینکوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں یہ ایک چیز ضروری اب ہو گئی ہے ریگولیٹرس کی امپورٹنس اور انٹروینشن لیکن کیا وہاں پر اب سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ میں یورپ میں کہ اگر ریگولیٹرس اس حد تک بینکوں کے اس میں انوالو ہو گئے تو یہ جو فائنینشیل سروسز انڈسٹری ہے یہ انوویشن پہ بیس کرتی ہے کیا یہ انوویشن تو اس سے افیکٹ نہیں ہوگی اور انوویشن کو بھی ظاہر ہے اس رائے میں دیکھنا ہے جو ہم آگے چل کر اگلے لیکچرز میں فائنینشیل انوویشنس کی بھی بات کریں گے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے in particular and banking in general کہ عام تاثر ہے اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ عملی مشاہدہ بھی ہے کہ جب ریگولیٹرس کی انوالومنٹ یا انٹروینشن زیادہ ہو تو وہ کسی حد تک انوویشن اور کریٹیوٹی کو کل کرتے ہیں تو جب یہ ریگولیشن ریگولیٹرس کی بات ہوگی ریگولیشنس کی تو جو بینک کی مینجمنٹ ہے اب ان کے بہت سے ڈیسیجن جو ہیں اس حوالے سے متاثر ہوں گے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی انڈیپینڈنس کو ہم نے اپنی کریٹیوٹی کو ہم نے اپنی مارکیٹ اپروچ کو کمپرومائز کس حد تک یہاں لفظ کمپرومائز مناسب نہیں لگتا لیکن یہ کہ کس حد تک الائن کرنا ہے ریگولیشنس کے ساتھ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اندازہ اور بھی ہو جائے گا کہ ریگولیٹرس کی جو امپورٹنس ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں اب بینکوں کی جو مینجمنٹ ہے جو بینک کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو لیے اب یہ چیلنج ہے کہ وہ اس نئے جو انہانسڈ رول ہے ریگولیٹرز کا اس کو اپنے ڈیسیجنس کے ساتھ اپنی اس پالیسیز کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ کس طرح لائن کرتے ہیں کہ کلیش نہ اس کے اندر یہ چیز اہم ہے کہ جہاں کلیش آ گیا تو ظاہر ہے وہ چیز کسی بھی پارٹیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایئر ٹو تھاؤزنڈ نائن اگست کے مہینے میں جی ٹوینٹی کی کانفرنس ہوئی تھی جو دنیا کے ٹاپ کے ممالک تھے جو پہلے جی سیون تھے لیکن اس ورلڈ وائڈ ریسیشن اس فائنینشیل ٹرمائل کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ جی سیون کے ساتھ ساتھ کے بعد اب جی ٹوینٹی جس کی جو میجر اکانومیز ہیں دنیا کی اور اس کے بعد جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کی دنیا کے جو افیئرز ہیں اور خاص طور پہ فائنینشیل ہیں اس کے اندر عمل دخل ہے اور جو سسٹمک رسک کی بات ہو رہی ہے اس لیے ادارہ اختیار بڑھایا گیا تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اور ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اہم وجہ یہ تھی کہ یہ جو کرائسس الٹیمیٹلی پھیلا تو یہ سسٹمک رسک تھا ایک مخصوص جگہ پہ اس نے شروع ہوا اور اس نے ساری دنیا کو رپیٹ میں لے لیا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سسٹمس تھنکنگ کی پرنسپل ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ cause and effect are not closely related in time and space cause time and space کے حوالے سے کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے کسی اور وقت میں ہوتا ہے کسی اور جگہ ہوتا ہے افیکٹ جو ہوتا ہے اس کا کسی اور جگہ ہو رہا ہوتا ہے کسی اور وقت ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جگہ کے حوالے سے جو اس کا افیکٹ شروع ہوا یہ امریکہ تھا ٹائم کے حوالے سے اس کا جو وقت تھا وہ ایئر 2007 کا مٹ تھا اور اس کے حوالے سے جب اس کے اثرات آنا شروع ہوئے وہ پورے 2008 میں 2009 میں ابھی تک آ رہے ہیں یہ ٹائم کا کانسیپٹ ہے اسپیس کے حوالے سے اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں تو یہ جو سسٹمک رسک تھا یہ اب لوگوں کے سامنے بات آیا ہو گئی کہ ایک سنگل کنٹری کمپنی یا آرگنائزیشن تو دور کی بات ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس سسٹمک رسک کو وہ مینیج کر سکے وہ اس کو اٹینڈ کر سکے وہ اس کو اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ یہ جو میجر ٹوینٹی کنٹریز ہیں ان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو ان کے اکانومی میکرز ڈیسیجنس لیتے ہیں جو اکانومی مینیجرز ہیں وہ اکٹھے ہوں اس میں سینٹرل بینک کے چیفس ہیں ان کے اور ٹریجریز um, کے لوگ ہیں ان سب کا frequently at least once in three months اور ونس ان سکس منتھس ملنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی جو اکانومی اور خاص طور پہ جو فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں کرائسس کو پہلے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی ایک طرح سے وارننگ سگنلز مل جائیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی سسٹمز کا اپنی مارکیٹس کا ڈیٹا شیئر کریں تاکہ جب وہ یہ چیزیں جب مل کے وہ بیٹھیں گے تو اس سسٹمک رسک کو اگر وہ اوائڈ یا ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم مینیمائز کر سکتے تو اب اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کوپریشن یہ coordination among the major twenty countries ان کی اکانومی میں ضروری ہیں اور اس کی اہمیت ظاہر ہے اس حوالے سے بڑھ گئی ہے اور ہم ظاہر ہے یہاں پاکستان میں بھی جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ٹرمائل آیا تھا اس کا اثر اتنا نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو براڈلی دیکھیں اس کو ذرا انالیٹیکل پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو ہم لوگ بھی کسی ایک آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہے یہ جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے اس کا ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ڈومیسٹیکلی آپریٹ کر رہے ہیں ہمارا ظاہر ہے ایک باقی دنیا سے بھی گہرا تعلق ہے اور ہمارے ملک کی جو فارن ٹریڈ ہے ایکسپورٹرز ہیں امپورٹرز ہیں وہ ظاہر ہے باقی دنیا سے بھی ڈیل کرتے ہیں اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے جو امپلیکیشنز ہیں جو دوسری دنیا میں ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو سب پرائم مارگیز کی بات ہو رہی ہے یہاں جو سیکورٹائزیشن جو تھا جو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا اس ٹرموائل کے اس میں تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ مارکیٹس بھی افیکٹ ہوئی ہیں ہمارا ان مارکیٹ سے ایک گہرا تعلق ہے اس لیے ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اس فائنینشیل کرائسس اور اس کے انڈائریکٹلی اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہم ضرور اس کا ہمیں ہم پہ افیکٹ آ رہا ہے اس لیے ہمیں ان سارے یہ جو لیسنز ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے یہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے انڈائریکٹ ہے تو ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے آپ کو پریپیئر کریں جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے جو ہمارے بینکنگ کے ذمہ دار لوگ ہیں جس میں ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا ایک اہم کردار ہے یہ لوگ سب اس چیز کو اگر حتمی طور پر ممکن نہیں بنا سکتے تو at least to the extent possible they should be proactive in their approach in the banking اس لیے کہ یہ جو اب اگر ریکوری جب آئے گی جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دا ریکوری از آن دا وے تو اس میں ظاہر ہے اگر پاکستان ہماری بینکنگ انڈسٹری ہمارا اوور آل جو سیٹ اپ ہے اگر ہم لوگ پریپیئرڈ ہیں تو اس ریکوری کا ہم حصہ بن سکتے ہیں ہم اس ریکوری سے بینیفٹس لے سکتے ہیں اس اب ایکسٹینڈیڈ کانٹیکسٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا پانچ کمپلیکسٹیز ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ بزنس ماڈل کی نمبر ون ہے نمبر ٹو جو ہے وہ پروسیس کمپلیکسٹی ہے نمبر تین جو ہے وہ آرگنائزیشنل ہے نمبر چار کانٹریکچوئل ہے اور نمبر پانچ کلچرل کمپلیکسٹی ہے اس طرح اب ہم یہ جو ہم نے ایکسٹینڈیڈ کانٹیکس تھا جو ری انفیسس تھا اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے جو ری ایمفسس یا جو ہم نے آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ کی وہ آپ کو ایک طرح سے ریمائنڈ کرانا تھا کہ جو بیسک جنیرک بزنس ماڈل ہے and within that the concept اور application of banking business and operating model آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا کہ you have to visit and revisit this concept in order to better understand the dynamics of consumer banking ہم نے تھوڑا سا اس پہ وقت ضرور لیا اور اب ہم نے کنزیومر بینکنگ کا جب ہم ایکچولی ٹاپک شروع کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو ہم نے گراؤنڈ ورک تیار کیا ہے جو ہم نے اس کی فاؤنڈیشن بنائی ہے اور اس میں ہم نے جو تھوڑا وقت لگایا ہے اس کی پیچھے ریزنز یہی تھے کہ ہم آپ کو ایک براڈر ہم آپ کو ایک میکرو ہم آپ کو ایک سسٹمک ویو دیں اور جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے جو ہمارے فائنینشیل انڈسٹری ہے جہاں ہم اس کے جو مختلف پلیئرز ہیں وہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں ہم دوسری دنیا سے الگ نہیں ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور again before starting the actual topic اور سبجیکٹ آف کنزیومر بینکنگ جس میں ہم ڈیفینیشنس کنزیومر کی بات کریں گے اور پھر ہم کنزیومر بینکنگ کے اسٹرکچر کو ڈیفائن اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹا سا فوڈ فار تھاٹ وہ کیا ہے it is banks versus banking اب یہ کہا جا رہا ہے اور آج کل آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے بینک کچھ تو صفیہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور کچھ کو گورنمنٹس نے بیل آؤٹ کیا تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک چیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ کیا بینکوں کا ہونا ضروری ہے اب بینک جو ہے وہ ریشیپ ہو رہے ہیں وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے بینک ریڈنٹ ہو جائیں اور ڈسپیئر ہو جائیں اور اس کا ظاہر ہے اس ویکیوم کو کسی نے تو فلفل کرنا ہے نا جو نام بینکنگ اینٹیز ہیں وہ اس ایرینا میں آ جائیں گی وہ فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری میں ایکٹیو پلیئر ہو جائیں گی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بینکنگ کا جو فنکشن ہے وہ ڈسپیئر نہیں ہوگا کیونکہ جو لوگوں کی بینکنگ نیڈز ہیں جو ان کی ضروریات ہیں کسی نے تو اس کو فلفل کرنا ہے نا تو اس حوالے سے banking function will flourish it will not only survive it will thrive banks as form may go away but the banking function will remain اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ وقت میں اور آنے والے وقت میں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انوویشنز آ رہی ہیں وہ بینکنگ ایز فنکشن میں زیادہ کنسنٹریٹ ہے لوگوں کا زیادہ اس طرف فوکس ہے بجائے یہ کہ بینکس ایز اینٹی تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اگین وہ لوگ جو بینکنگ کو جاننا چاہتے ہیں جو بینکنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنانس کے آسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس اگر یہ بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن اگر بہت باریک فرق ہے یا سیٹل فرق ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے اب یہ ہے کہ جو اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بینکس کی بزنس شاید پروفٹیبل یا ریمونیٹو نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ریٹیل بینکنگ جو ہے اس نے اپنی ریزیلینس اور اپنی پروفٹیبلٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے جب یہ دیکھا گیا کہ بہت سے بینک اگر فیل ہو رہے ہیں لیکن ریٹیل بینکنگ انڈسٹری میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے تو جو بہت سے نان بینکنگ اینٹیز ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں جن کے اپنے برانڈز ہیں وہ انٹر ہو گئے ان بینکوں کی جگہ انہوں نے سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دی اس کی مثالیں باہر ہیں اور اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ بڑی بڑے جو سپر سٹورز ہیں جن کو ساری آل اوور دا کنٹری جن کی برانچز ہیں وہ اپنے کارڈ ایشو کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ جیسے بینک کے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک فرنچائز ڈیولپ کر لی ہے ایون انہوں نے دوسری اداروں کے ساتھ دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کولوبریشن کر لی ہے کہ ان کے کارڈ وہاں استعمال ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ we as consumers if are getting our financial needs fulfilled to somebody which is not bank to what the harm in that ہم ان کو ضروری ہے کہ جو ہم جس ادارے سے ڈیل کر رہے ہیں جو ہماری بیسک بینکنگ نیڈس کو فلفل کر رہا ہے اس کے نام کے ساتھ بینک نہیں لگا ہوا تو ظاہر ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نان بینک اینٹیز انٹر ہو گئے ہیں اور وہ مارکیٹ شیئر لے رہے ہیں بینکوں سے اور بینکوں کو ظاہر ہے ان کی طرف سے تھریٹ ہے اب آپ کہیں گے کیا یہ پاکستان کے کیسوں میں ممکن ہے ظاہر ہے it is not so straightforward Pakistan میں ریگولیٹری کانسٹیٹس ہیں ہر کوئی بینکنگ کے حوالے سے اس کے لیے پراپر اسٹیٹ بینک کی لائسنس کی بات ہوتی ہے ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ وہ ایریا ہے کہ جو ہم پہلے بھی اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگ اس سے نقصانات اٹھا چکے ہیں جس میں جو نان بینکنگ اینٹیز تھی جو کہ اس کا ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ تھا جو اسکینڈلز آئے تھے جس میں بہت سے لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا تھا اور اس نے ساری اکانومی کو بھی ساری بینکنگ انڈسٹری کو بھی افیکٹ کیا تھا تو اس کے لیے ظاہر ہے بہت کوشن کی ضرورت ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ دیکھا دیکھی دنیا کے اور وہ ظاہر ہے اس کے بعد لے ہمارے پاس جو ہماری ریگولیٹرز ہیں ان کے پاس پراپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور ان کا وہ جو وہ ہے کنسٹینٹس اس چیز کو اجازت دوسری دنیا کی طرح نہیں دے گا کہ ہر ایک آدمی لیکن yes we have to be understanding that we can't remain in isolation جو دنیا کے گلوبل ٹرینڈز ہیں کیا ہم اپنے آپ کو اس سے الگ رکھ سکتے ہیں کس حد تک ہم اپنے آپ کو مارجنلائز رکھتے ہیں جو دنیا دوسری دنیا میں کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ان سارے جو تقاضے ہیں جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں انفارچونیٹلی نگیٹو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ریگولیٹرز جو ہیں جو ہماری اتھارٹیز ہیں وہ ان رولز کو ریویو کریں یا ریلیکس کریں کہ نان بینکنگ اینٹیز بھی اس بینکنگ میں آ جائیں تاکہ بینکنگ کی جو بزنس ہے جو بینکنگ کی سروسز جو ہے جو لوگوں کو مہیا کی جا رہی ہیں اوور رپ میں رہیں ان کے اندر انٹرپشن نہ ہو تو ظاہر ہے جب یہ چیز ہوگی تو اس کے لیے یہ اوور نائٹ نہیں ہوگی اس میں وقت لگے گا اور اس میں جو ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک وہ بہت ایکٹیو ہے اور ان کا جو رول ہے ہمارے یہاں جو بینکنگ پلیئرز ہیں بینکنگ انڈسٹری کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو گورن کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے اور ظاہر ہے اگر ایسی کوئی تبدیلی مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے کے امکانات ہیں تو ان کو ظاہر ہے پراپرلی دیکھا جائے گا اس کو باقاعدہ اس کی پالٹ پائلٹ ٹیسٹنگ ہوگی اور ہمارے یہاں کے جو مخصوص سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہمارے ڈیموگرافکس بھی شامل ہیں جس میں ہمارا آپ کہہ لیں اکنامک ہمارا کلچرل سیٹ اپ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا تو اس حوالے سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے اب اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ نان فائنینشیلس کمپنیز بینکس کے لیے تھریٹ کیوں ہیں اس وجہ سے اگر ہم دوسری دنیا کی یا باقی دنیا کی مثال لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکس ظاہر ہے اس وقت سروائول کے اندر انوالو ہیں اس میں انگیجڈ ہیں تو ان کے پاس وہ رسپانس ٹائم نہیں ہے جو ان تھریٹس کو وہ پرووائڈ کر سکیں یا ان تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکیں تو ظاہر ہے جو یہ نئے پلیئرز ہیں ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس سروسز ان بینکوں کی جو انہوں نے ویکیوم کریٹ کیا ہے اس کے اندر آ جائیں اگر حالات نارمل ہوتے اور بینکس اس سروائیول موڈ میں کرائسس موڈ میں نہ ہوتے ہو سکتا ہے وہ اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے تو اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کیپٹل اب ظاہر ہے کنسٹرینڈ آ گئی ہیں یہ جو بینکس ہیں جو عام حالات میں اپنے کیپٹل کنسٹینٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پوزیشن میں ہوتے تو وہ نیو انٹرنٹس کو کا مقابلہ کر سکتے ان کے سے کمپیٹ کر سکتے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کے بعد اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریونیوز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر جو ایک پہلے جو بینکوں کی جو کہتے ہیں کہ non interest income fee based income اس کے اندر ایک خاصی ایک طرح سے کمی آئی ہے تو اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بینکس کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے وہ اب ظاہر ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہ اپنا فوکس وہ کمپیٹیٹرس کی طرف لگائیں اور جو آخری آئٹم ہے وہ بینکس کی ریپوٹیشن کا ہے جنوری 2009 میں ایک سروے ہوا تھا بینکس کے کسٹمر کا کنزیومرس کا اس سروے کے ریزلٹس میں یہ چیز سامنے آئی کہ the satisfaction level of the banking customers was at all time low thirty percent consumers نے یہ کہا کہ وہ بینک کی سروسز سے مطمئن نہیں ہیں وہ سیٹسفائڈ نہیں تو یہ پوائنٹس جو آپ کے سامنے ہم نے آپ سے شیئر کیے ڈسکس کیے یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ بینکس کو تھریٹس کیوں ہیں اور بینک کو اپنے آپ کو اس طرح بینکنگ اور بینک کا جو ہم نے آپ کو فرق بتایا اور اس کا جو ایک امپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آئی جب ہم نے یہ ٹاپک بریفلی مکمل کر لیا تو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا کنزیومر کا ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ کنزیومرس کون ہیں اور پھر ہم کنزیومر کی رائٹس کی بات کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں کیونکہ جو بینک کے کنزیومرز ہیں ان کا بھی ظاہر ہے جو رائٹس ہیں ان کو ایز اے بینکر ہم جو پروڈکٹس پرووائڈ کرتے ہیں تو ان رائٹس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے وہ ہم جب رائٹس کی ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں شیئر کریں گے پھر ظاہر ہے کچھ کنزیومرز کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ایکچولی کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن کنزیومر بینکنگ کیا ہے کنزیومر فائنینسنگ کیا ہے اور کسی بینک کے اندر کنزیومر بینکنگ کا جو فریم ورک ہے اس کا کیا ہوتا ہے ظاہر ہے یہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پھر جو بینک کے کی ایلیمنٹس ہیں بینک کنزیومر بینکنگ کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں جو اس کو منفرد بناتے ہیں یا اس کو ایک طرح سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں from other banking sectors like corporate banking investment banking wholesale banking private banking تو وہ ظاہر ہے چیز جو ہے وہ ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور uh, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ یہ ہم کنزیومر بینکنگ کی تفصیلات میں جائیں گے اور اس حوالے سے ہمارا جو ہے وہ سفر آگے بڑھے گا ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ